خدا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا احمد جا دروازہ کھولو شاید تمہارے باپ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بڑی جلدی واپس آئے ہاں یوں ہی چلا آیا سنائیے مولوی صاحب آج کے لیے جناب کیا پڑھتے ہیں میں آج کل انہیں نماز پڑھنے کے فوائد یاد کرا رہا ہوں خوب خوب کیوں مولوی صاحب اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو ابا جان اللہ میاں پر بڑے بڑے عذاب نازل کرتا ہے احمد میرے سوال کا جواب دو اکرم صاحب آپ بھی غور سے سنیں ضرور اسلام کی باتیں سننا تو ہر مسلمان کا فرض ہے ہاں بیٹا احمد وضو کس طرح کیا جاتا ہے تمام منہ دھونا کلی کرنا دونوں ہاتھ تک دھونا چوتھائی سر کا مسے کرنا شاباش مگر اس کا ثواب کتنا ہے معلوم ہے نہیں اچھا سنو روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا ایک پر زمین پر مارا تو وہاں ایک چشمہ نمودار ہوا جبریل علیہ السلام نے وضو کیا اور فرمایا کہ یا محمد جیسے میں نے کیا ہے آپ بھی کریں تب رسول خدا محمد مصطفیٰ نے مانند جبریل کے وضو کیا پھر کیا ہوا خاموش سنتے رہو اس کے بعد جبریل نے فرمایا کہ یا محمد اس طرح جو کوئی تمہاری امت میں سے وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کرے گا اور اس کا خون و گوشت دو پر حرام ہوگا اللہ ہو اکبر یہ وضو کی تعریف ہے کیوں بیٹا نماز کے وقت کی فرض ہے پانچ وقت کی مغرب عشاء مگر ان نمازوں کا کتنا رتبہ ہے جانتے ہو مولوی صاحب آپ ہی بیان کیجیے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس چند یہودی آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ پانچ وقت کی نماز جو آپ پر اور آپ کی امت پر خدا نے فرض کی ہے اس کا کیا بھید ہے تو ہم مسلمان ہو جائیں رسول خدا نے فرمایا کہ فجر کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سر پر ہوتا ہے اس وقت دوسرے لوگ اپنے اپنے خداؤں کو پوچھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور میری امت کو ان سے پہلے نماز کا حکم دیا ہے سبحان اللہ صبح کی نماز کا کتنا بڑا ثواب ہے سلمہ خاموش سنتی رہو پھر رسول خدا نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر ایک حلقہ ہے اور زہر کے وقت جب سورج زائل ہونا شروع ہوتا ہے تو تمام فرشتے اس حلقے میں جمع ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا کا حکم ہوتا ہے کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھول دو تو وہ نماز ختم ہونے تک کھلے رہتے ہیں اور ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے زور کی نماز پڑھنے سے سب کی دعا مقبول ہوتی ہے شکر ہو بیٹا ہاں مولوی صاحب آگے بیان کیجیے اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اثر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے فریب دے کر گندم کھلایا تھا اس لیے خدا نے اس وقت نماز رکھی ہے کہ کسی مسلمان کو شیطان فریب نہ دے سکے خدا کی مار ہو اس میں شیطان پر پھر بولی چپ رہو رسول اللہ نے فرمایا کہ مغرب کے وقت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تھی اس لیے میری امت کو نماز کا حکم ہوا ہے کہ مغرب کے وقت نماز پڑھو تاکہ گناہ معاف ہوں اور عشاء کے وقت میرے بزرگ عبادت الہی کیا کرتے تھے اتنا سن کر وہ سب یہودی مسلمان ہو گئے بیگم مولوی صاحب کو پان تو بنا دو ہاں ہاں بتاتی ہوں مولوی صاحب اور کچھ بیان کیجیے نماز بہت بڑی چیز ہے امام شافعی کی حدیث میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز آدم علیہ السلام ظہر کی نماز داؤد علیہ السلام اثر کی نماز سلیمان علیہ السلام مغرب کی نماز یعقوب علیہ السلام عشاء کی نماز یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اب آپ خیال کیجئے کہ ان پیغمبروں کی نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے امت رسول پر فرض کیا ہے افسوس ہمارے مسلمان بھائی پھر بھی نماز سے غافل رہتے ہیں ابا جان میں تو نماز پڑھتا ہوں اور کیا میں نہیں پڑھتے ارے بھائی تم سب پڑھتے ہو اچھا سنو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو قطعی بے گناہ ہو جاتا ہے اور جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو تمام بدن کے روح برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جس وقت سور فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک حج عمرے کا ثواب حاصل کرتا ہے جبکہ سبحانہ رب العظیم کہتا ہے تو توریت انجیل زبور قرآن مجید گویا چاروں کتابیں پڑھتا ہے جب سمی اللہ علمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا نیکیاں بخشتا ہے ہاں جب کہ سبحانہ رب العلا کہتا ہے تو یہ غلام کے آزاد کرنے کا ثواب پاتا ہے اور جب اطاحیات اللہ پڑھتا ہے تو تمام صبر کرنے والوں کا ثواب پاتا ہے اور جب سلام پھیرتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں مولوی صاحب اس کا کیا مطلب یعنی چاہے جس دروازے سے جنت میں داخل ہو مولوی صاحب آج آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی اب ہم کو ہاں ہاں بیٹا پڑھاتا ہوں مولوی صاحب ایک اور بات بتائیے بہت سے آدمی کہتے ہیں اس زمانے میں لاکھوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے خیرات نہیں دیتے پھر کیوں نہیں اللہ ان پر عذاب نازل کرتا وہ نادان ہیں احمق ہیں ارے میاں یہ ہمارے رسول خدا محمد مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے کہ یہ امت ان بلاؤں سے بچی ہوئی ہے ورنہ دوسرے نبیوں کی امت کی طرح جب وہ نافرمانی کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی صورتیں بگاڑ دیا کرتا تھا برے برے عذاب نازل ہوتے تھے مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ کی امت دنیا میں ان بلاؤں سے محفوظ ہے مگر قیامت میں ضرور حساب دینا ہوگا خدا سب مسلمانوں کو گناہ سے بچائے میاں اکرم حدیث قدسی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے حدیث سے فرمائے گا کہ میں نے بندوں پر نماز فرض کی اور تو نے سنت اور نفل نمازیں پس میں اور تو ان کے ضامن ہیں تو شفاعت کر اور میں رحمت نازل کرتا ہوں ہو رہی ہے الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ ہل فلاو الفلاح فلا ہوں فلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ